کسی کو اگر رونا آئے تو رونا کو ضبط نہیں کرنا چاہیے آنکھوں سے آنسو بہا لینے چاہیے ضبط کرے گا تو یہاں ہارٹ اٹیک ہو جائے گا فرما رہے ہیں مالداروں کو بھی صبر کی ضرورت ہے اس کی تین قسمیں ہیں سنیے اپنے مال پر اطرانے اور تکبر کرنے سے بچنا چاہیے اپنے مال اور دولت کو عطائے خداوندی سمجھے اپنا اختقاب اور دست و بازو کا بالکل سمرا مت سمجھے اور فقراء اور مساحقین کو حقیر مت سمجھے بلکہ ان کی عزت کریں مساکین اور فقراء کی خدمت کو اپنے اوپر لازم رکھیں جیسا کہ اشار باری اعلیٰ ہے وہ آحسن کما آحسن اللہ علیہ کا احسان کر جیسا کہ احسان کیا اللہ نے تجھ پر پہلا تو یہ ہو گیا اور اس میں یہ ہے قارون کے واقعے سے جو قرآن نے بیان کیا ہے عبرت حاصل کرے جب قارون اپنے ساز و سامان کے ساتھ اپنے قوم میں اتراتا ہوا نکلا قوم کے سمجھدار افراد نے اس کو نصیحت کی اے قارون اطرامت اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا بس قارون نے جواب دیا قال انما اوتی تو علا علم عندی مجھے تو یہ دولت و خزانہ اپنے علم کی بدولت حاصل ہوا ہے بس اس کا انجام کیا ہوا ماں اپنے خزانے کے زمین میں دھسا دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس کو کوئی طاقت نہ چھڑا سکی تو یہ مراقبہ کرے کہ حدیث شریف میں آتا ہے یقول ابن یقول ابن آدم مالی مالی یا ابن اللہ ما عقلتا افنئی تھا او لبض تھا ابلئی تھا تو کہتا ہے میرا مال میرا مال ہے حالانکہ تیرا مال صرف وہی ہے جو تم نے کھا لیا اور فنا کر دیا اور جو پہن لیا اور جو پرانا کر دیا اور جو خدا کی راہ میں خرچ کر دیا اور ہمیشہ کے لیے باقی کر دیا اس کو کبھی فنا نہیں ہوگی اور یہ مراقبہ کرے یہ نعمتیں بندوں کے دست و بازو یا علم پر نہیں دی جاتی بلکہ محض فضل خداوندی سے عطا کی جاتی ہے بعض وقت نادانوں کو اتنا دے دیتے ہیں کہ دانا حیران اور محو حیرت رہ جاتے ہیں بس کیسے جائز ہوگا کہ اغنیا کو اپنے اموال پر اترانا اور ناز کرنا ہر شریف طبیعت اترانے اور ناز کرنے سے ہمیشہ محتاط ہوتی ہے اور تیسری صورت اغنیا کے صبر کی یہ ہے جو مال لال گئے وہ صبر کیسے کریں گے کہ احکام شریعت پر پابندی کریں گناہوں سے بچے اور دولت کے ہوتے ہوئے یہ دونوں باتیں مالداروں کے لیے بہت صبر آزما ہیں یہی ان کا عملی شکر ہے اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں اعملو اعلی داودا داودا شکر اور اللہ تعالیٰ اللہ جل شاہ سے یہ دعا مانگتے رہیے اللہ عمنی آؤزوبی کا میں مالی یتغینی اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں ایسے مال سے جو مجھے نافرمان اور سرکش بنا دے اللہ تعالیٰ کا اشاد یا یو لذین امن لات الحکم اموالکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن الخاسرون خاسرون اے لوگوں تمہارے اموال اور اولاد تم کو اللہ سے غافل نہ کر دیں اور جو ایسا کرے گا پس وہی لوگ خسارے میں ہوں گے اور قیامت کے ہولناک منظر کو ہر وقت یاد رکھیں مالدار لوگوں کی یہ بات ہو رہی ہے جیسا کہ حق تعالیٰ کا اشاد ہے رجال اللہ الہم تجارتوں ولا عن ذکر اللہ و اقام صلاحی و اطاع زکاتی یا خافون یومن تقلب بفی القلوب قلوب ولا بصور مردان خدا ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ کی یاد سے اور بالخصوص نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ خرید غفلت میں ڈالنے پاتی ہے نہ فروخت اور وہ ایسے دن کی داروگیر سے ڈرتے ہیں ڈرتے رہتے ہیں جس میں بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ جائیں گی اور اغنیاں کو کاملین کی صحبت میں حاضری دیتے رہنا بھی دولت کے نشے کا اتار دیتا ہے جی۔ کہ وہ اللہ عالم کی صحبت میں جو ہے حاضری دیتے رہیں سارا دولت کا نشہ اپنے جو ہے قدموں میں نظر آئے گا اللہ تعالیٰ اشاعت فرماتے ہیں ایمان والو تقوا اختیار کرو اور تقوا کی نعمت کس طرح حاصل ہوگی متقین کاملین کی صحبت سے متقین اور کاملین یہ مضمون یعنی صبر اغنیہ در حقیقت صبر اللہ تعالیٰ کی ایک قسم ہے مالداروں کو بھی صبر کی ضرورت ہے کہ اپنے مال پر اطراع ہی نہیں اور جو عبرت حاصل کریں قانون قارون کے واقعے سے اس کو زمین میں دھسا دیا گیا اور یہ کہ یہ دوسری بات یہ تھی یہ صبر کیسے کریں گے مال صرف وہی ہے جو تو نے کھا لیا فنا کر دیا پہن لیا پرانا کر دیا جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا باقی ہمیشہ کے لیے باقی کر دیا اس کو کبھی فنا نہیں ہوگی اور تیسرا یہ کہ یہ علم پر ہمارے دست بازو پہ نہیں ہے اللہ کی فضل ہے یہ اور یہ کہ اونی لوگ جو مالدار لوگ ہیں دو کام کریں گناہوں سے بچیں اور احکام شریعت کی پابندی کریں تو یہ ان کا عملی شکر ہو جائے گا گناہوں سے بچیں اور احکام شریعت کی پابندی کریں الحمد للہ الحمد للہ پہلی دفعہ کا یہ بیان سنانے کی سعادت نصیب ہوئی یہ اچانک ہوئی ہے مالداروں کو بھی صبر کی ضرورت ہے اس کی تین قسمیں ہیں یہ ہمارے کتاب ہے روح کی بیماریوں کا علاج اس میں لکھا ہوا ہے